جس کو آج انٹرنیٹ میں انگلی ڈالنا آ گئی وہ اپنے آپ کو بڑا مفکر اسلام سمجھتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ یار دیکھو ان کی طاقت دیکھو ان کی قوت دیکھو تمہاری بڑکوں کی وجہ سے ملک تباہ ہو جائیں گے مدرسے بند ہو جائیں گے میں کیا دیکھوں جس کے سامنے آنکھوں کے سامنے قرآن ہو اسے انٹرنیٹ میں کچھ نظر نہیں آتا انٹرنیٹ بکواس ہے صرف مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے انہیں ننگی لڑکیاں دکھانے کے لیے ہمارے نوجوان کی عزت و حرمت کو برباد کرنے کے لیے دنیا کے جن کافروں کو تم سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہو وہ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم سے چکے ہیں خان پور والوں شاید تمہیں علم نہ ہو ملا محمد عمر مجاہد پورے عالم نہیں ہے موقوف والے کے طالب علم تھے ابھی انہوں نے دور حدیث بھی نہیں کیا تھا جب انہوں نے تمہیں للکارا تم زلیل و خار ہو کے رہ گئے اس لیے کہ مدرسہ قوت دیتا ہے استقامت دیتا ہے عظمت دیتا ہے تم نے اسے کہا تھا بامیان کے بت مت توڑو اس نے کہا میں توڑ کے دکھاؤں گا مدرسے میں استاد جی سے بت پرستی نہیں سیکھی تھی بت شکنی میں نے سیکھی تھی ساری دنیا حیران ہو گئی پھر اسے کہا زمین پہ خزانوں کے امبار لگا دیں گے تمہیں ڈالر دیں گے تمہیں پونڈ دیں گے ہمیں اسامہ حوالے کرو اس نے کہا استاد نے پڑھایا تھا مسلمان کو سپرد نہیں کیا جاتا مسلمان کو حوالے نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا مار دیں گے کہا مر کے رب کے پاس چلا جاؤں گا انہوں نے کہا جلا دیں گے کہا ابراہیم کو آگ میں بچانے والا ابھی موجود ہے ہمیشہ موجود رہے گا انہوں نے کہا گھیر لیں گے کہا غار سور میں گھیرے سے نکالنے والا رب ابھی موجود ہے انہوں نے کہا فوجیں اتار دیں گے انہوں نے کہا غزوہ حزاب ابھی غزوہ حزاب ابھی قرآن میں زندہ ہے وَإِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ احزاب والا رب ابھی زندہ ہے جس نے احزاب کو لٹایا تھا انہوں نے کہا ملہ عمر ڈر جاؤ کہا حسبن اللہ ونعم الوکیل اللہ کا کافی ہے بہترین کارساز ہے اور تم ایک طالب علم کو قابو نہیں کر سکے علماء کو کیا قابو کرو گے